لیلۃ میں عافیت کی دعا عن عائشة ام المؤمنین انہا قالت یا رسول اللہ ان وافقت و القدر ما اسأل اللہ قال سلیح العافیہ ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں للت القدر کو پالوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو